نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے الف دا نہ کوئی سوا نہ کوئی الف کو جانے زبان کا محتاج نہیں ہے سمجھے دل کی دل تک بات پہنچتی ہے یہ میرے شہر کے لفظ ہیں سمجھے ہاں دل زبان کا محتاج نہیں ہے دل کی بات دل تک پہنچتی ہے جس زبان میں کہو الف دا نہ کوئی سوہا نہ کوئی الف کو جانے الف تا آپ عہد دے پردے بد الف کو کون سنجانے الف دی شان آ ظاہر کی تی میم میٹھے جند مارے الف دی شان آ ظاہر کی تی میم میٹھے جند مارے بس غلام بشیرا بس غلام فریدا الف کو باندے او جکو میم دی جان سنانے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ بار بار کہو اللہ ایک بار پھر کہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشاعر بھی کیسے ہوتے ہیں قرآن کیسے انداز میں پیش کرتے ہیں اندھیرے نال سویرے بیٹیاں مٹ گھبکاون اندھیرے نال سویرے بیٹیاں مٹ گھبکاون اللہ دا دیون گھبا دل تو لگتا چاون اللہ دا دیون گھبا دل تو لگتا چاون میل مکھن رکھن وچ مٹکے میل مکھن رکھن وچ مٹکے سو گات چ لسی سو چلاون بس غلام فریدا بس غلام بشیرہ میں جیا کو جیا کملیاں ودیاں لوٹ بھواون سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ بار بار کہو اللہ ایک بار پھر کہو اللہ اللہ